نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائب مجرم کے لیے استغفار حضرت ابو امیہ مخزومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چور لایا گیا جس نے پختہ اعتراف کیا لیکن اس کے ہاں سامان برآمد نہیں ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میرے خیال نہیں کہ تو نے چوری کی ہے اس نے کہا نہیں بلکہ میں نے چوری کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات دو یا تین مرتبہ دہرائی وہ ہر مرتبہ اعتراف کرتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ نے مغفرت اللہ سے مغفرت مانگ اور توبہ کر تو اس نے کہا استغفر اللہ واتو بھلئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ اس کی توبہ قبول فرما آپ نے یہ دعا تین مرتبہ کی ابی امیت المخزومی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیَََ بلس قد اعترف اعترافا ولم یو معه متاع فقال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اقالو کا سرخت کال برا فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا فأمر به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه فقال أستغفر الله وأتوب إليه فقال اللهم تب عليه ثلاثا